وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم يقال لهم الرفضة وهم سلام ألا تو شاپ ولا ولا تسلوهم ولا صلوا عليهم ولا جنائزهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشرين والحمد لله رب العالمين سالت کے لیے ہم دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے تو سلسلہ رس نے سیاست کا ایک فقط نام محبت سے محبت کی ہے میرے واجب مقصد احترام علماء کرام دفان کے غیور سنیوں سپاہ صحابہ کے کارکنوں آج تیس ستمبر انیس سو چورانوے کا یہ عام پروگرام جو تحفظ مقصد صحابہ و اہل بیت کے نام سے منعقد ہو رہا ہے یہ سپاہی بابا کی طرف سے پنجاب میں آٹھ ڈویژنل کانفرنس کا آخری نقطۂ اختتام ہے ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے جو کانفرنس کی تھی آج اس سلسلے کی آخری کانس ہے جو ڈیرا متان کے عظیم شہر کے اس چوک میں ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ہو رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں پورے ڈویژن سے تشریف لائے ہوں اتنی بڑی آپ کی شرکت یہ بتاتی ہے کہ سپاہی سلام ہر گلی اور کوچے میں بچ رہا ہے پاکستان کا کوئی خطہ کوئی بستی کوئی کریا ایسا ہے جہاں سپاہ صحابہ کا پروگرام نہیں پہنچا بلکہ سے بڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سپاہ صاحب دنیا کے تین درجن سے زیادہ ممالک قائم ہو چکی ہے ساؤتھ پیسفک کے شہر فجی آئس لینڈ میں جہاں سورج چڑھا ہے اور سورج پہلی کرن جس پہاڑ پر پڑتی ہے وہاں بھی سپاہی آبا قائم ہو چکی ہے اور امریکہ کی وہ ریاستیں ریاست جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی سپاہی ہو چکی ہے اور وہ وقت بہت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ جب دنیا کے ہر اسلامی ملک اور غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی ہر شخص میں شعبۂ زندگی میں ہر حلقے اور ہر بستی اور کریے ہر ڈپارٹمنٹ ہر محکمے میں سپاہ سپاہ قائم ہو جائے گی دشمن ہمارے خلاف دشمن بھی سازشیں کرے وہ الٹا لگے ایران کے سارے ہواریوں اور پیشواؤں بلائے ایران کا کروڑوں ڈالر خرچ کرتا رہے لیکن اب دنیا کی کوئی سپاہی کا راستہ نہیں روک سکتی اللہ کی توفیق اور محض اس کے فضل و کر کے یہ کام اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ جب موقع جلدی سے تو اس جماعت صرف پونے تین سو یونٹ اور آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں چودہ آٹھ یونٹ قائم ہو چکے ہیں آپ میں سے بڑے بڑے لوگ غور کرتے ہیں کہ آپ سے دیا کیا تڑپ رہی ہے کام کر رہا ہے بہ رہا ہے کام بڑھ رہا ہے آباد ہو رہی ہے سپاہی صحابہ کا مشن بڑھ رہا ہے اور وجہ کیا ہے کہ کراچی سے لے ساگان کی چوٹیوں تک نوجوان چھوٹی اٹھا تھا میں سپاہی صحابہ کو نہیں چھوڑتے بچے یتیم سپاہی صحابہ کو نہیں چھوڑتے بیوہ بیوکری سپاہی صحابہ صحاب گزر گئے سپاہی صحابہ کو نہیں چھوڑا وہ درد کون سا ہے وہ دکھ کون سا ہے وہ کون سی بات ہے وہ کون سا جمب سے فکر ہے وہ کون سی حرارت ہے اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ وہ آگ کون سی ہے جو کل بکر میں رہی ہے وہ دکھ کون سا ہے کہ جس کی سے ہم نواؤں بھی محسوس ہو رہی ہے وہ خون کہ جس کی محب پوری دکھ رہی ہے کالج یونیورسٹیوں میں سکولوں میں مدارس عربیہ میں امپلائیز میں اور سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں آپ جہاں بھی چلے جائیں یہ فکر کیا چل رہا ہے یہ مشن کیا رہا ہے اس کی حرارت سے قلب کو جگر کو کس طرح سکون مل رہا ہے ہمارے پاس آم کے چندن نہیں ہے ہمارے پاس امیرکا کے ڈالر اور برطانیہ کے پن نہیں ہے ہمارے پاس ارب کے ریال اور دل نہیں ہے بے کیا کے وسائل سے اور وسائل کی گھاٹیوں میں علاقے اور سمے کے گردار میں دکھوں اور مشکلات کی میں موت میں یہ کام کیسے ہے اس مشن کو فروغ کیوں مل رہا ایک آدمی تیز رفتاری آئے تو دیکھ پانا تیز رفتاری چھوڑ دے پا ایک آدمی بندوق صاف نہ ہوا گولی سے مر جائے تو دیکھنے والا چوپنا ہو جاتا ہے کہ مجھے چاہیے لیکن مجھے آپ بتائیں مولانا آج جھنگوی سے لے کر مولانا سمی اللہ جھنگوی تک لاشیں بکھرتی رہی راستہ لوگوں کیوں نہیں چھوڑا پے ہوتے رہے راستہ کیوں چھوڑا جسم تڑپتے رہے راستہ کیوں نہیں چھوڑا عورتیں روتی رہی راستہ نہیں چھوڑا بچے جتی ہوتے رہے راستہ کیوں نہیں چھوڑا دیدیاں دیوا ہوتی رہی راستہ کیوں نہیں چھوڑا گولیاں چلتی رہی خون بہتا رہا نہ چلتی رہی راستہ نہیں چھوڑا جیل کی کامیں میری جواب ایک سو اڑتالیس ہے اور سوا سو آدمی آج بھی کراچے کے سامان کی تک مختلف جیلوں میں ہے ان میں کئی ہیں کہ جنہوں نے دو بار سے سورج کی شوائیں نہیں دیکھی آج جیلوں میں موت کی کال کوٹڑیوں میں بند لیکن ان کال میں بند صحابہ کے کارکنوں جیلوں میں ملنے جاتا ہوں مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی اور مجھے دیکھ کر نوجوان جو کئی کئی سال پہلوں میں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ساری زندگیاں جیل سلاخوں میں گزر سکتی ہیں لیکن کوئی کا راستہ نہیں چھوڑ دو حوصلہ جوان ہوگا میں میرے ماں کے کو بازار میں آتے انتظامیہ ان کا راستہ ہو جلسہ کے لیے منظوری چاہتے نبی مل جاتی جب جلسہ آتا منظوری ہو جاتی میں اس وقت تقریر پر شیعہ کرتا ہے انتظامیہ کچھ نہیں میری جماعت کا ایک نعرہ لگاتا ہے اسے میری سے اڑا دیا جاتا ہے مجھے بتاؤ جیل میں جلسہ کرنے گیا سو آدمی جیلوں میں چلا گیا لیکن جب جلسہ ہوا تو ایک آدمی کا بھی فرق نظر نہیں آیا آج میں کیا ہوا چند پہلے مولانا سلطان محمود کاری سادہ انور چوک میں اس نے مارا میں نے آپ بھی ہزاروں نوجوان پھر سڑکوں پر موجود تھے وجہ کیا کرتا کیا مشن کرسی کی جنگ ہوتی جل ایسا کبھی نہ ہوتا اقتدار کی لڑائی ہوتی یہ دکھ کبھی ایسا نہ آگے بڑھتا جیلوں میں جا کر تیرا ایمان نہیں بدلا سناٹوں کے پیچھے کے سنگلاپ سناٹوں کے پیچھے تیرا مشن بدلا توجہ ہے میں آ رہی آئیو میں کہہ رہی تھا انتظامیہ کے لوگوں غور تو کرو سوچو تو دیکھو میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے ایس پی صاحب سے ڈی آئی جی اور کشنروں سے کہتا ہوں مولانا حق نواز جھنگی جب شہید ہوئے اس وقت بھی تم کسی جگہ ہو گئے اس وقت سے لے کر ستائے صاحب بڑی ہے یا کم ہوئی ہے کیوں بڑی ایران روزانہ رہتا کہتا ہے کہ دہشت گرد ہے وہ راستہ روکتے بڑی کیسے شیعہ پیسے لے کر مقابلے اترا بڑی کیسے مولوی گھر میں بیٹھ کر پر اپنے تانے دیتے ہیں سفید گاڑیوں والے بزرگ ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا یہ پاگل ہو گئے یہ دیوائے اور راستہ روکے مائیں راستہ روکے ماں راستہ روکے ڈی سی راستہ روکے ایس پی راستہ روکے بھائی راستہ روکے اور انتظامیہ کے اب راستہ روکے پولیس راستہ روکے اور راستے میں کانٹے نہیں کڑیاں بچھائے جیلیں اور سلاخوں کے اوپر لائے دکھ دے جیلوں میں لاشیں بکری پڑی ہو لاشیں سڑکتے ہوں مجھے بتاؤ وہ آج کون ہے وہ درد کون سا ہے جذبہ کون سا ہے وہ پیمانہ کون سا ہے خوشوں کے باوجود دکھوں کے باوجود جیلوں کے باوجود شراکوں کے باوجود یہ سب نہیں جوان بڑھتے کیوں ہیں کم ہوتے کیوں نہیں آگے جاتے کیوں ہیں پیچھے ہوتے کیوں نہیں یہ سب آپ کال کرتے ہیں سامنے میں درد پیش کرنا چاہتا ہوں تیری اتنی جی ہے تو بھی قبول کر لے یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا یادوں میں جنگی کا خون پھر رہا ہے اس کی بنیادوں میں پاسی کا دوبارہ خون بہ رہا ہے اس یادوں میں ایک کا خون بھی ہے اس کی بنیادوں میں محسیال کا خون ہے اس کی بنیاد سے شادق حسین شاہ کا خون ہے بنیادوں میں اب السمد آپ کا خون ہے اور سپاہی صحابہ اپنے شہیدوں کو بلا نہیں سکتا تو دے دے کر راستہ روک لو گے برسا کر راستہ رو گے جلسے کو شہر ڈال کر باہر ڈالو راستہ روک لو گے یہ آگے رکے گی یہ دہشت بنگارے نہیں پوچھیں گے نہیں بچے گا ہم بیش تعدیر و سزا رہنے دے میرے ہوٹوں پہ سدا حق کی سدا رہنے دے اور اکیلو کے مکا مقافات کو حق میں وقت خفا ہے تو خفا ہے اللہ کے نوجوان حکمران تم بھی سوچو اقتدار تم بھی سوچو پیپل پارٹی کے حکمرانوں تم بھی سوچو مسلم لیگ والے تم بھی سوچو یونیورسٹیوں اور کالج کرارو تم بھی سوچو ان جوانوں کو گیا سپاہی صحابہ کو کیا ہوا یہ جذبہ کیوں بڑھا ایسا جذبہ جس نے ایسا جذبہ جس کو کلاشن کو گولی نہیں کر سکی ایسا جذبہ جس کو موٹر اور پسٹل کی تبڑاہ سرد نہیں کر سکی میں آگے بڑھتا ہوں ایسا جواب جس کو راکٹ لانچر پیچھے نہ کلچر آج ہم تارک کو کیوں لڑا بم مارے گئے بچایا کس نے اللہ شیت گولیاں چلائی گئی بچایا کس نے Yeah. یہ کیا وجہ ہے کتنے بڑے بڑے جلسے سے ہم نے کبھی تمہیں بسوں کا کرایہ دیا کبھی پٹواری بسوں کو پکڑ کر لائے کبھی تین کی ڈیوٹی لگی کے بسے تم نے لائی یہ کیا یہ لوگ سے کہاں سے تم نے ہم سے لے کیا تمہیں کیا لا تم کس لیے آ سکتے اتنے بڑے بڑے جلسوں کے بعد تم تھکتے کیوں نہیں پابندیاں لگ جائیں بے بڑے گرست رہے جگہ تبدیل ہو جائے سلاح کے پیچھے چلے جائے دکھیا جاتا رہے گھر بھی مارے انتظامیہ بھی مارے گھر والے بھی توڑے دے انتظامیہ بھی تو دے اور مولوی بھی تیر بھی مارے چودھری بھی مارے سردار بھی مارے خان بھی مارے وزیر بھی مارے یہ جذبہ سب کو نہیں ہوتا آ میں تجھے بتاؤں اندر کی کہانی کیا ہے جذبہ کیا ہے یہ دکھ کون سا میرے بھائیوں ہم نے تو تاریخ میں کرو نے اولا میں دیکھا تاریخ کے اور آپ کی جینا یہ آج اس جذبے کو دیکھو اس وقت آج صحابہ کی نہیں ہے یہ بھی یاد آتی نام سپاہے صحابہ صحابہ کے سپاہی نام صحابہ کے سپاہی صحابہ کے سپاہی لیکن بات صحابہ ہی کی نہیں ہے صحابہ کا سپاہی تیرا کارکن کیوں بنا سپاہی صحابہ کا بن کر نعرے کیوں کا ہے صحابہ کا سپاہی کر لاٹیاں کیوں کھاتا ہے صحابہ کا سپاہی بن کر بس کیوں کھاتا ہے صحابہ کا سپاہی بن کر قبر میں کیوں جاتا ہے صحابہ کا سپاہی بن کر جیل کو کیوں قبول کرتا ہے صحابہ سپاہی بن کر ہر کڑی کیوں میں اس لیے کہ بات صحابہ کی ہے بات پیغمبر کی شریعت کے لیے میرا جذبہ کہتا ہے میرا وجدہ کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے کے بعد صحابہ کی بات پیغمبر کے دین کی ہے نبی کی ہے تم کہہ سکتے تھے کہ اگر شریعت محشیا کی بات ہوتی تو تم سپاہ شریعت بناتے تم چاہے نبوت بناتے سپاہ اسلام بناتے تم سپاہ صحابہ کیوں بنائی آپ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں نے سارے صحابہ کو کیوں فاقیا صحابہ کے سپاہی ہم نے کیوں ایک پیر پیر آپ سے ایک آدمی کہتا ہے جی میں تیرا غلام ہوں کہ پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں یہ کہے گا میں تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں دیکھنے والا کہے گا اس کی یہ کامل ہے جو غلاموں کا بھی غلام تو کہتا ہے کہ میں شریعت تو میں کہتا ہوں میں تو شریعت کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں تو کہ میں نبی کا سپاہی ہوں میں کہتا ہوں نبی کے سپاہیوں کا کا بھی سپاہی تو کہتا ہے میں مکے کا سپاہی ہوں میں کہتا ہوں میں مکے کے سپاہی کا بھی سپاہی ہوں تو کہتا ہے میں خود کا سپاہی ہوں میں کہتا ہوں میں قرآن کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں میرے بھائیوں یہ کیوں تھا یہ کیوں میرے چودہ سو سال دنیا کے سردار کے آوازے پہ تمہیں لے چلتا ہوں تمہیں یہ درد سمجھ آ جائے گا یہ دکھ ہمارا ذاتی نہیں یہ دکھ ہمیں ورثے میں ملا اور ملا بھی پاٹ رسالت سے کہاں سے ملا یہ دکھ اور یہ درد جس درد کے لیے میں سے اٹھاتا ہوں ایمان میں نہیں آتا ہر کڑی تو ایمان میں فرق نہیں آتا پریشان ہو جاتا ہوں ایمان میں فرق نہیں آتا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ایمان میں نہیں آتا وہ درد ہمارا ذاتی نہیں ہے وہ درد کملی والے سے ملا ہے وہ درد محمد مصطفیٰ سے ہے وہ درد مدینہ کے تعداد سے ملا ہے اور چودہ سو سال پہلے رسول اللہ کی محفل سے ملا ہے چودہ سو سال پہلے سب سے پہلی جنگ جسے کہتے ہیں جنگ بدر میں دو کے لیے آپ کو اس میدان جس جنگ کے بعد حفیظ نے کہا ہے یہ پہلا تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا باقی بادشاہی کا یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی تھا کا ہے مدینہ مرورا سے سر میل کے فاصلے پر میدان بدر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر گئے دشمن ابھی نہیں پہنچا تھا آپ کان پہ قبضہ کر لیا پانی پر قبضہ کر لیا ہے حضور علیہ اس میدان میں ایک رونق فروز ہے چٹان کے ٹیلا ہے حضور نے حضرت ساتھ ساتھ تم میرے چوکیدار ہو پیرے دار ہو اس میرے خیمے کوئی آدمی بغیر اجازت سے آ سکتا ایک آدمی ایک آدمی بغیر اجازت کے آ سکتا ہے حضرت صاحب نے کیا آپ چاہتے کیا ہے انہوں نے سنایا ٹیمے پر میرا خیمہ لگاؤ اور اس کا دروازہ بند کر دو اور اس میں بغیر اجازت کے کوئی نہیں آتا سوائے ایک آدمی کے حضرت ساتھ نے فرمایا وہ آدمی کون سا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا نام صدیق کے اکبر ہے یہ صدیق اکبر یہ صدیق اکبر بغیر اجازت اس خیمے میں آ سکتا عربی زبان میں جس خیر کی چھت نہ ہو اسے عریش کیا حضور نے فرمایا میرا میرا عریش بنا ہوا صحابہ نے بنایا توجہ چودہ سو سات نقشہ آپ کے سامنے لا اپنا مدعا پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجیے حضور خیمے میں ہے اور خیمہ آپ کا اس میدان کے اوپر پہاڑ پر لگایا گیا ہے رات کا وقت ہے کے اوپر فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کے کے وقت حضور خیمے کیا تو میں نے کیا دیکھا دنیا کا سردار سجدے میں ہے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر میں نے دیکھا حضور سجدے میں جب کے وقت گیا تو میں نے دیکھا حضور سجدے میں ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ کہیں روح سے انسری سے پرواز نہ کر رہی ہو ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی حضور کے پھر گیا چاند کی چاندنی تھی رمضان کا وقت تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا چاند کی چاندنی تھی اور سجدے میں تھے میں قریب گیا سیدھی کے اندر فرماتے میری حیرت کی امتحان رہی کہ میں نے کیا دیکھا کہ رسول کا سر پتھروں پہ پڑا پتھر سنگریزے حضور نے سر رکھا ہوا اس کے کوئی کپڑا نہیں تھا حج کی پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی اور حضور نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے اور آپ کی آنکھوں سے آسانی دنیا کا سردار اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایسے تو کبھی پیغمبر کو روتے نہیں دیکھا جس طرح بچہ بات سامنے روتا ہے حضور اللہ کے سامنے میں بیٹھ گیا کہ دنیا کے سردار کس جو وہ پرور دیوار سے کرا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میں نے کہ اللہ کے رسول میں یوں سر رکھا ہوا ہے اور آپ کے آپ کے آنسو سے پتھر بھی ہو چاند کی چاندنی ہے کہ پیغمبر سجدے میں یوں ہاتھ اٹھا کر ایک ہی نفر بار بار دہراتے ہیں میرے ایک ہی نفر میں اس نے بار بار دہرایا ہے اس وقت کو سنو اس فکر کو سنو اس تخیل کو سنو اس شب کو دیکھو اس فکر و نظر دیکھو اس زاویہ نگاہ کو دیکھو کہ تاج تارے بھی ساتھ سجدے میں ایک ہی نفس آئے ہیں جنگ پہلی ہے کہ پہلے کوئی جنگ اسلام کی نہیں ہوئی یہ وہ جنگ ہے جس کے ہر شخص کے لیے جنت کے وجود کا اعلان پیغمبر کر چکا ہے اور اس جنگ حضور سجدے میں ایک دعا کا ہے اس دعا کے الفاظ سنو آ کتنی عجیب ہے دعا کے الفاظ اللہ حسم ان حاج ہل اشاب یہ جگہ دعا کرتے ہیں اس دعا سے پہلے نے کیا فرمایا فرمایا اے اے آدم کے خدا اے روح کو طوفان سے بچانے والے اے کو فرعون کی ادمائش اور فرعون کے پلت سے بچانے والے میں محمد اپنا سر تیرے دروازے رکھتا ہوں یہ سر جو میرا ارش پہ جا چکا ہے یہ سر جس کے تقدس کی قسم کھا چکا ہے یہ سر جس کی قرآن میں بیان ہو چکا ہے میں اس سر نبوت کو دروازے پہ پہ پتھر کے رکھ کر ایک بات کہتا ہوں یہ تین سو تیرہ میری ہے یہ تین سو تیرہ میری بائیں حیات ہے یہ تین سو تیرہ میری پونجی ہے یہ تین سو تیرہ میری کمائی ہے میں نے ساری زندگی میں جو کچھ کمایا ہے وہ ہمیشہ کا بلال ہے میں نے جو کچھ کمایا ہے ابو بکر صدیق ہے وہ عمر ہے عثمان ہے وہ علی ہے یہ میری لوگوں نے مجھے دھکے انہوں نے سینے سے لگایا لوگوں نے مثالیاں دی انہوں نے مجھے سینے سے لگایا لوگوں نے میری تقدیب کی انہوں نے میری تصدیق کی لوگوں نے مجھے دھکے انہوں نے مجھے ٹھکانا دیا تیرے دروازے سے آج میں کرتا ہوں کہ اگر اس جماعت کو یہ تین تیرہ کی جماعت اگر تو نے آج اس کو ہلاک کر ڈالا لاسٹ ہوگا زمین پہ تیری عبادت نہیں ہو زمین پہ تیرا دین نہیں ہوگا اور میرے رسول نے یہ بھی فرمایا اسے ہلاک کر ڈالا تیرا دین میں دنیا سے چلا گیا شریعت نہیں رہے گی بلکہ میرے پیرم نے فرمایا ان تو آج ہل آسادہ آسادہ اسب سے ہے اس کا مانا ہے جتھا ہے گروہ اس کا مانا ہے طائفہ اس کا مانا ہے جماعت خلا کے عالم کار نے چودہ سدیاں پہلے نے ایک مسئلہ کھول دیا کہ اللہ اپنے دین کو بچانا ہے صحابہ کو بچا لے اپنی شریعت کو بچانا ہے صحابہ کو بچا لے اسلام کو بچانا ہے صحابہ کو بچا لے میرے قرآن کو بچانا ہے صحابہ کو بچا لے یہ نہیں کہا دین کو بچانا ہے مجھے بچا لے دین کو بچا میری عزت کو بچا لے اللہ کے نبی کی عزت میرے پیغمبر کا صحابہ سے بہت زیادہ والا ہے لیکن میرے پیغمبر جائے میں چلا گیا تو دین باقی صحابہ نے رکھا ہے میں چلا گیا ان پوری دنیا میں صحابہ نے پہنچانا ہے میں مکے میں آیا ہوں صحابہ چین جی میرا دین پہنچائیں گے جاپان میں دین پہنچائیں گے عرب میں دین پہنچائیں گے سب میں دین پہنچائیں گے کیا کرو کس طرح گے میں نہیں ہوں گا میرا ہوگا میں نہیں ہوں گا ابو بکر ہوں میں نہیں ہوں گا عمر ہوگا میں نہیں ہوں گا اب سلمان پاک بھی ہوگا اے اللہ اگر دین بچانا ہے آپ کو بچا لے چودہ سبزیاں پہلے تیرے پیغمبر نے پر پہ سر رکھ کے پگڑی اتار کے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دین تب بچتا ہے کہ صحابہ دین تب بچتا ہے ابو بکر میں شریف تک بچتی ہے صحابہ معلوم ہوا کہ صحابہ میں اسلام باقی ہے صحابہ باقی ہے قرآن باقی ہے ابا باقی ہے شریعت باقی ہے ابا باقی نہ ہو نہ قرآن ہے نہ ایمان بچتا ہے اور جواب سپاہی صحابہ انہیں بچا کر اسلام کو بچانا چاہتا عظمت ادب درخواست ادب صحابہ باقی نہ ہو قرآن نہیں بچتا بچتا ہے قرآن مجھے بتاؤ قرآن صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہے اسلام صحابہ کی وجہ سے محفوظ ہے میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ لانا چاہتا ہوں تب آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ وسلم کی قابل مکرمہ کی گلیوں سے گزرے ہیں ایک عورت کی چھت سے کوڑا کرکٹ میرے پیروں سے پھینک ہے ولادت کا ڈالتی ہے ڈالتی ہے سوا کیا اور کئی دنوں کے بعد جب اس عورت نے کوڑا نہ پھینکا حضور نے پوچھا عورت کا پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے تو دنیا سردار اس کے گھر عیادت کرنے گیا اور اس کے سرانے کھڑے ہو کر پیغمبر نے فرمایا اما تیرا کیا حال ہے تو بیٹے نے کہا اما جس محمد کے چہرے پہ علاقت ڈالتی ہے آج ہی محمد تیری عیادت کرنے آیا ہے اس بیٹے نے اسی جگہ رسول اللہ کا کلمہ کر دیا مجھے بتائیں وہی پیغمبر جو اپنے چہرے پہ عادت ڈالنے والی عورت کی عیادت کرتا ہے اسی سے سنا کر کہتا ہے جس نے اپنے چہرے پر ڈالنے والی ڈالنے والی عورت کی عادت کی اس کے دروازے پہ گیا عادت کر لیکن جب اس میں کے صحابہ کی بات آئی تو اس میں نے کیا فرمایا کہ سیاسی کو ان قریب قوم آئے گی جان میں ہوں رستا اسے رسی کا یہ سکون اصحابی وہ میرے صحابہ کو گالی دیں گے خبردار فلاد ارو ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ولا تو شارکو ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہ پینا واقعہ ہوں ان کے ساتھ نکاح کرنا ولا ماں ہوں ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا سلو علی ہوں ان کی نماز جنازہ نہ جنازہ ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرنا جو پیغمبر اپنے چہرے پہ دلازت ڈالنے والی عورت کی عیادت کرنے جاتا ہے جبکہ اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو وہ اپنے چہرے کی تحریر کرنے والے کے دروازے پہ میں بھی چلا گیا لیکن جب ہوا کی بات آئی تو فرمایا جو کو گالی دے اس کے ساتھ پانی پینے کی بھی اجازت نہیں بات سنیں کی بات مت کیا غلط ہے کتا بلا تھا یہ نعرہ غلط ہے ہم اپنے موقف کا درملا لیکن کتا بلا بات ہمارے غلط میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمارا آپ شیلا اور شیعہ کے خلاف سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے چونک خوابہ کو کافر کہا ہے اس لیے وہ کافر ہے وہ زندید ہے معلوم ہے میں کہتا ہوں جو آپ کی ترمبر کے صحاب کو گالی دیتا ہے اس کو دنیا کی طاقت مسلمان خاوت نہیں کر سکتا کر سکتے لیکن یہ کتا بلّہ اور بلے کی بات مت میری بات کو غور میں کہنا یہ چاہتا ہوں ڈیرا غازی خان کی دنیا سب سے بڑے سردار کے پاس عبداللہ ابئی مناسب کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ فوت ہو گیا آپ پڑھائے حضور نے وعدہ کیا وعدہ سنایا یہ تو منافقوں کا سردار ہے حضور نے سنایا چلو اوپر سے کلمہ تو پڑھتا میں نے چونکہ اس کے بیٹے سے وعدہ کرا اب میں جنازہ ضرور پڑھاؤں گا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ جنازہ ان کی رائے کے لیے کیا چھوڑے ادھر آ جائے ہے تو جو آپ میری توجہ تو حضور نے فرمایا کیونکہ آج بھائی سب ایک لمحے میں بیٹھ جائیں ایک لمحے میں میرے بھائیوں وہ نہیں وہ نہیں میرے بھائی کیونکہ ہمارے بھائی صحابہ کے آج کل کے جلسے میں نے آرڈر دے رکھا ہے کہ مغرب کے بعد جلسے شروع ہو گئے بجے سے پہلے ختم ہو لیکن ہم آج پھر اپنے ہی آرڈر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں چونکہ تاخیر سے ملی اور انتظامات تاخیر سے شروع ہوئے اس لیے میں نے یہ عذر تش کیا ورنہ اگر عذر تھا تو میں کبھی بارہ بجے کی بات تقریب یہ یاد آئی اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ایک دو باتیں میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کہ میں چونکہ دلہی کے جنازہ کا وعدہ کر چکا ہوں اس لیے اب جنازہ ضرور پڑھاؤں چنانچہ حضور علیہ السلام نے ابن دلہ کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کر نیچے بیٹھے جنازہ پڑھا کر حق نہیں لوٹے کہ پروسی ولا تلّم ماتا ابد ولا تکم ملا قبری کہ آئندہ کسی منافع جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے نہ اس کی قبر پر ہونے کی اجازت منافقوں کے سردار کا پیغمبر نے پڑھایا لیکن جب ایک مرتبہ یہ کیا پیش آیا تو انسان ہے آسان کی عقل حیران ہو گئی کہ حضور ایک جنازے میں تشریف فرما ہے جنازہ آگے پہ پڑا ہے حضور مسلح پر تشریف لے گئے اور مسلح پر جا کر آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے تو پتا چلا فلاں آدمی کا جنازہ ہے حضور مسلح سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ سمے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا تو صحاب کے یاد اللہ آپ نے ابن کا جنازہ پڑھایا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھاتے آپ کو رحمت اللہ عالمین فرمایا میں اس آدمی کا جناب اس لیے نہیں پڑھاتا کہ ان لوگوں کا محفوظ عثمانہ کہ اس کے دل میں عثمان کا تھا مجھے آپ بتائیں کہ جس آدمی کے دل میں کسی صحابی کا بغض یا کسی صحابی کے خلاف کو یاد تو اس تیرے پیغمبر کا کیا فیصلہ ہے تیرے رسول نے کیا فیصلہ کیا تیرے پیغمبر کی شیت کیا فیصلہ کیا کہ ہم شیعہ کی مخالفت کرتے ہیں ہم شیعہ کے خلاف ہیں کبھی تم نے سوچا ہمارا پارٹی جھگڑا ہے شیعہ ہماری کوئی پذاتی ہماری کوئی جائیداد کا جھگڑا ہماری کوئی جداد کا شیعہ نے سمجھا نہیں ہے کہ شیعہ کے اکابرین نے شیعہ کے پیشواؤں نے شیعہ کے نہیں جن کو شیعہ اپنے پیشوا سمجھتے مثلاً مثلاً ملا باقر مج مثلاً محمد عفو کلینی ہے مثلاً مثلاً غلامی ہے جن لوگوں کو مذہب شیعہ لوگ اپنا امام کہتے ہیں کہتے ہیں مقتدا کہتے ہیں ان لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ کو کافر لکھا مرتد لکھا منافق لکھا بد کما رکھا میں چودہ سو سال پہلے اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہوں کہ ایک آخر میں عثمان غنی کا برد ہے میرا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا آج اس گری کو کوئی کافر کہے میں اس کے گرمی کیسے کروں خاموشی کیسے چپ کیسے کر جاؤں خاموشی کے اختیار کر لوں کیسے اس کا ذکر لوں کیسے امت کے ایمان کو نہ بچاؤں کیسے گمراہوں کو درست نہ کروں کیسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کروں مجھے بتاؤ اپنی کتاب کش کے اثرات کے ایک سو انیس سطح پہ کیا یہ لکھا کہ عمر فروخت اصلی کمرہ و بھی تھا سے خیر میرے بھائیوں خمینی نے اپنی کتاب کے اثرات ایک سو انیس پہ لکھا ارے الحمد للہ عمر فروخت کافروں کی کافر بھی ہوتا ہے لیکن زندگی کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا خود اس شخصیت کو زندگی کہا اور جس کو تیرے پہ چلنے پہ کھڑا ہونے کا شرف آتا اس شخصیت کو کافر کہا جس کے بارے میں تیرے رسول نے فرمایا نبی بند کرانا ہو تو عمر کا سر اسلائی تھا کہ اس کے سر نبی کا تاج رکھا اس عمر بات نے یہ لفظ کہے کہ جس کے بارے میں عیسائیوں نے کبھی ایسا لفظ نہیں کہا یہودیوں نے کبھی ایسا لفظ نہیں کہا نے کبھی ایسا لفظ نہیں کہا اور اسی خوشی اپنی کتاب کا شکار کے ایک سو سات سفے بھی کہا میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا اس نے اس نام جیسے بد ان کو خلیفہ بنا دیا میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں پھر کہنا ہماری شیعہ سے کوئی جاتی نہ آج کے صدر فاروق احمد لگائی یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان کوئی صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا اور جو کتابیں لکھی ہوئی ان کو فوراً ضبط کرنے کا اور جنہوں نے کتابیں چھوڑی یا تقسیم کی ہیں تمام کو عمر قید سے پندرہ سال بیس سال عمر قید یا سزائے موت کا اعلان کرے آجائے صحابہ یہ تلخی چھوڑ دے گی یہ تناؤ چھوڑ دے گی لیکن اگر ضیاء الرحمان فاروقی نواز شریف کے سامنے ایک سو پینسٹھ کتابیں لے کر جائے جو بارہ سالوں میں پاکستان آتی ہے جن میں صحابہ کو ابر و مرتد لکھا گیا ہو نواز شریف میں سیت وزیر اعظم کیڑت کروں گا تین گزر جائیں وہ کتابیں درخت نہ پھر فاروق لکاری کو وہ کتابیں وہ بھی درخت نہ کرے کو دکھائی گئی ہو وہ بھی نہ کرے تو پھر میرے پاس ایک ایک فارم رہ جاتا ہے کہ جب حکومت کی بات نہیں سنتی اقتدار میری بات سنتا تو پھر میں چوک میں آؤں پھر میں آؤں پھر میں بازار میں آؤں پارکوں میں آؤں اور ان کتابوں کو بھی قوم سے اس کے نقصان کراؤں اس اعلان سے کی کوئی طاقت ہمیں روک سکتی سپاہی صاحب کا کیا بچہ جب تک دھرتی پہ وہ ہے ابو بکر کے گستاخ مسلمان نہیں کہہ سکتا آج سب سے بڑی تقریر مولانا اعظم تارک صاحب کا سے صحابہ دل سے ہے بولو تو صحیح کہتے ہیں جناب مولانا اعظم صاحب ہمارے دور امام ایک تقریر کی یہ علیحدہ بات ہے خیر میں مولانا اعظم کے صاحب یہ پابندی کہ آپ اس موضوع پر تقریر نہ کریں اس لیے کہ ہم ایمان کا مکمل تار ایک نہیں ہم قریب پوری طرح کے سامنے پیش کریں گے اور میری بات یاد رکھیں ہم میں کئی زبانوں دنیا کو بتائیں کہ جس امام مہدی کا ذکر قرآن و حدیث اس کے ساتھ شیعہ کے امام مہدی کا کوئی تعلق امام مہدی نے آنا ہے سلمانوں کا کی دادا لیکن جو تصور امام کا ہے اس سے کیا میرے بھائی توجہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ میں اس بار میں امام کی بات کر رہا ہوں ہم بلا جواب کسی کی توہین نہیں کرتے کسی کو گالی نہیں کرتے کسی کو برا نہیں کرتے لیکن اگر کوئی آدمی کہ شہید عقیدہ کیا غلط تصویر تو ٹھہرے گی بات کیا کرے کیا مولانا وضو کر رہے ہیں آپ تشریف رکھیں میرے بھائیو اگر کوئی آنا کسی سے تصویر غلط ہے اس سے امت کے ایمان کو بچانا فرق میرے بھائیو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ مار میں ایمان کی نہیں اصل بات نہ منہ سے صحابہ دل کی مجھے بتائیں ایران کے وزیر اعظم آج سے تین پہلے مولانا اعظم تارک صاحب ضیاء الرحمان فاروقی کا نام لے کر ایران کی پارلیمنٹ میں ہمارا کیوں تقریر کرتا ہوں اعتبار میں نام کی کوئی بات نہیں پھر مولانا تارک پر کاتلانہ حملہ ہوا جس آدمی نے حملے کی پڑھائی وہ پکڑا گیا اس کے پاس جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اس کے پاسپورٹ اس ویزے لگے ہوئے تھے ایران ویزے سامانوں سے لگ کر تو نہیں آئے ویزے امبیسی نے لگائے ایران کے سفیر نے لگ کہاں سے آئے تقریب کی سیٹیں کو کس نے کرایا اس نے یہ بیان نہیں دیا کہ ایک تو ہمیں ملا تھا جس میں تین لاکھ روپیہ نے اپنا زری قرضہ ادا کر کہاں سے ادا کیا چور ہے کہتا ہے میں وہ قرضہ نہیں ادا سکا جو اسی لاکھ روپیہ اپنا قرضہ میں نے ادا کیا تو یہ ایران کی مداخلت ہے یہ ایران کی حکومت کی جو تمہارے ملک نے کہ ایران کی حکومت تمہارے ملک کے ایک سنی عالم کو تقررانے کے لیے ایک کروڑ روپیہ نشے اور دو کروڑ روپیہ وہاں کر دینے کا وعدہ کرے اور اس کے بعد دہشت گرد شفایت کا رکھو سپاہی صحابہ دہشت نہیں چاہتی تقریب کاری نہیں چاہتی جب ہم نے دہشت کا آغاز کیا خدا نہ خاصہ بتائے تو اس ملک میں ایک پھر زندہ نہیں رہے گی میرے بھائیوں مجھے بتاؤ میں پنجاب حکومت چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ بٹو سے کہتا ہوں ہمارا تمہارے ساتھ ہے ہم نے اپنے دو ایم پی اے کے ووٹ دیے لیکن وزیر اعلیٰ تم بتاؤ تو مولانا آزم تارک پر حملہ کیا ملزمان کہ پندرہ دن میں گرفتار ہو گیا دو آدمی پولیس کا ایک آدمی پرائیویٹ شہید ہوا اس حملے مولانا آزم تارک پر اس ڈبر راکٹ گیا چھ سو بتاؤ کا تک بتاؤں اور میں آج اس طرح اعلان کرنا چاہتا ہوں اگر پارک پر حملہ تمام گرفتار تو پھر سپاہی آج ان کمانوں کو خود گرفتار کر کے جہنم رسید اور میں آج خیر ایک کام غازی خان میں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا آزم تارک کا کچھ تم بھی سنو تمہارے ایجنٹ بھی سنو تمہارے سرپرست بھی سنو اور آصف زرداری بھی سنے اور بے نظیر بھی سنے سنو اگر مولانا آزم کو کچھ ہوا اور ان کا حملہ کر کے خاصہ انہیں قتل کیا گیا تو میں آج سپاہی صاحب ایک ایک کار تم کو بحثیت سردار کے آدر دیتا ہوں یا پھر ایک شیعہ لیڈر اس ملک میں زندہ نہیں رہنا چاہیے میرے ساتھ مانتے ہو وعدہ کرتے ہو جو وعدہ کرتے ہیں کلمہ پر کلمہ کرنا بیٹھے بیٹھے بیٹھے سب لوگ بیٹھ جاتے جائے بیٹا بیٹھ جائے میرے بھائیوں میں نہیں چاہتا کہ ہم شیو عمدہ گردی نہیں کریں گے اور یہ بات نہیں ہے سائے صحابہ کے لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تمہیں پتا ہے کہ سکھا ہمیں جہنم رسید کر سکتا ہے تم جانتے ہم نے اینی راستہ اختیار کیا ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا خدا کی قسم کھا کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج تک فیصلہ نہیں کیا ہم نے شیعہ کو قتل کر دیا ہم آئینی راستہ کیا تھا نہ مجھے سب آئینی راستہ تھا ہم نے آئینی طور پر آئین بنانے کے لیے پیش کیا کہ صحابہ دشمنوں صحابہ کے خلاف لکھنے والوں کو قانون زبان میں سزا دی جاتی لیکن تم تلوار اٹھاتے ہو تم کراشن چوک تم راکٹ لاچر آتے ہو یاد رکھو یہ خسارہ ہمیں نہیں ہوگا تم تو اگر تم نے یہ مشکل جاری رکھے تو پھر ہم تمام راستے توڑ دیں گے علمی راستے کی باتیں ختم کر دیں گے پھر دست بدست تم سے جنگ ہوگی خدا نہ خاصہ خدا نہ کرے تو وقت اس میں آئے سنی حکمرانوں ہمارے سبق کا پیمانہ لبریز مولانا اعظم تارک کاتلانہ حملہ کے ملزمان پکڑو نمو سے شہادہ بل منظور کرو چاہیے یا یعنی نہیں چاہیے شہادہ بل منظور ہونا چاہیے آج میں اعلان کرتا ہوں پہلا مرحلہ تھا ہمارا نمو سے پر آٹھ کانفرنسیں کرنے کا کتنی کانفرنس اور یہ آٹھ کانفرنس ہر ڈویژن میں ہم نے کانفرنس کر اور یہ آخری کانفرنس اور اب اس سے آپ ہمارا ایک دوسرا مرحلہ ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے صحابہ سیمینار منعقد کریں سے صحابہ بل سیمینار جو بڑے بڑے ہوٹلوں اور ڈسٹرکٹ کونسل ہالوں میں ہوں گے ان شاء اللہ کشمیر علاقے کے ذمہ دار بڑے تازہ ڈرامہ سیاستدان اور حکمران جس میں شریک ہوں گے یہ ہمارے پاس کا دوسرا مرحلہ ہوگا کہ ہر شہر میں نامو سے صحابہ سیمینار آپ اس کے لیے تیار ہیں نامو سے صحابہ سیمینار ہونے چاہیے سپاہی صحابہ کاروان چلائے یہ ڈرین نواز شریف صاحب کی تو کراچی سے اتر پشاور پہنچ گئی اور جس ٹرین ہم سوار ہو گئے وہ نہیں پوچھے وہ ٹھیک ہے فیصلہ ہوگا تو پہنچے فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں پہنچے کار والے نے مجھ سے صحابہ کرنی نہیں چاہیے اور پھر بھی نہ ہوا تو پھر اسلام آباد میں دھرنا اسمبلی اسمبلی کا بہار ہوگا ہونا چاہیے آپ اس کے لیے تیار ہیں میں پاکستان کے تمام سننا بریلوی حضرات دیوبندیوں سے اور حدیث بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام اختلافات ناموں سے صحابہ کے تحفظ کے آپ دینا چاہیے وہ آخر وابا نہ